شبابہ اور ابو عامر عقدی دونوں نے شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے سیماک سے انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جعفر کی حدیث کی طرح روایت کی اور شبابہ نے اس بات میں ان کی موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو بار لوٹایا اور ابو عامر کی حدیث میں ہے آپ نے اسے دو یا تین بار واپس کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھبیس